امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ بدل گیا تھا جیسے کہ ہمیں احمد بن صالح اور محمد بن یحییٰ نے بیان کیا اور یہ روایت احمد بن صالح کی ہے اور ان دونوں کی سنت یوں ہے حدثنا عبد الرزاق ان معمر ان زہری ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف دوسری سنت محمد بن عبد الرحمن بن صوبان محمد بن ایاس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرات ابن عباس ابو حریرہ اور عبداللہ بن امر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کماری لڑکی کو اگر اس کا شوہر تین طلاق دے دے قبلت مباشرت تو سب نے کہا کہ یہ شوہر کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ کسی اور سے نکاح کرے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بسنت یحییٰ بن سعید ان بقیر بن اشج ان معاویہ بن ابی عیاش روایت کیا معاویہ نے کہا کہ میں اس قصے کا گواہ ہوں محمد بن ایاز بن بکیر ابن زبیر اور عاصم بن عمر کے پاس آیا اور ان دونوں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ میں نے ان کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں چھوڑا ہے پھر یہ قصہ بیان کیا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ عورت تین طلاق سے اپنے شوہر سے بائنا یعنی جدا ہو جاتی ہے خواہ ہاں شوہر نے اسے مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے ان کا یہ فتویٰ ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے بے صرف یعنی سونے چاندے کی بے کے بارے میں فتویٰ دیا تھا پھر اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھانوے